ہم ان کا ٹھیک ٹھیک حال تمہیں سنائیں وہ کچھ جوان تھے کہ اپنی رب پر آمان لائے اور ہم نے ان کو ہدایت بڑھائی